میں آج اس اجتماع کے توسط سے مرزا طاہر کو چیلنج کرتا ہوں اور اس چیلنج کو اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی بخشش کے وسیلے کے طور پہ پیش کرتا ہوں مرزا طاہر اگر تو واقعی خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہے نبی بہادر ہوا کرتے ہیں نبی کی آل والے لوگ بہادر ہوتے ہیں میرے نبی کو دیکھو مکہ میں دشمنوں کے درمیان گرے ہوئے تھے لیکن آپ نے راہ فرار اختیار نہیں فرمائی پھر جب آپ کو ہجرت کا حکم ملا مدینہ میں جا کے منافقین کے درمیان یہودیوں کے درمیان ڈٹ کے رہے کے میدان میں گئے میرے نبی عہد کے میدان میں گئے میرے نبی حدیبیہ کے میدان میں گئے واقع مدنی تبوک کے میدان میں گئے نبی جرت والے ہوتے ہیں حضرت علی المرتضی نے فرمایا جب جنگ گرم ہو جاتی تھی مقابلہ سخت ہو جاتا تھا ہم میں سب سے آگے جو شخص لڑ رہا ہوتا تھا وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ ہوتے تھے مرزا طاہر اگر تم نبی کی اولاد ہے میں تجھے چیلنج دیتا ہوں تو پاکستان میں آ کے دکھا دے